حضرت مسروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میرے بعد کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو کسی شخص کو اس کے باپ یا بھائی کے جرم میں گرفتار نہ کیا جائے گا یہ مرسل روایت موصول کی نسبت درست ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تینتیس